صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو بخار آئے اور بخار آگ کا ایک ٹکڑا ہے تو وہ اسے پانی سے بجھا دے ایک بہتی نہر میں اترے اور پانی کے بہاؤ کی طرف اپنا رخ کرے پھر یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہ رسولک اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اے اللہ اپنے بندے کو شفا دے اور اپنے رسول کی اس بات کو سچا بنا وہ اس عمل کو فجر کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے کرے وہ اس نہر میں تین دن تک تین غوطے لگائے اگر تین دن میں اچھا نہ ہو تو پانچ دن تک اگر پانچ دن میں اچھا نہ ہو تو سات دن تک اور اگر سات دن میں اچھا نہ ہو تو نو دن تک اللہ کے حکم سے اس کا مرض نو دن سے آگے نہیں بڑھے گا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چوراسی یہ حدیث ضعیف ہے